آپ نے یہ پوچھا کہ ایک شخص پر سجدے سہو واجب لیکن اس نے اتیا درو شریف وغیرہ پڑھ لی اب کیا کرے گا اب بھی اس کو چاہیے کہ یاد آ جائے تو سجدے سہو کرے اور سجدے سہو کرنے کے بعد میں اب دوبارہ سے اتحیات اور درو شریف پڑھے گا بلکہ اتنا بھی ممکن اگر ہے اگر ہو جائے اس میں بھی نماز ہو جائے گی ایک شخص پر سجدے سہو واجب تھا اور اس نے دونوں طرف سلام پھر لیا اب اسے یاد آیا خلاف مانے سلاد کوئی چیز اس نے نہیں کی اب بھی جیسا وہ کر سکتا مانے سلاد کیا ہے جیسے کسی شخص نے دونوں طرف سلام پھر لیا کچھ منہ سے کہا نہیں قبلے سے نہیں گھوما کسی کو سلام نہیں کیا کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا دونوں طرف سلام پھیرنے پر بھی اگر اس کو یاد آ جائے کہ مجھ میں سجدے سہو واجب تھا اب بھی سجدے سہو کر سکتا